کیا ہوتا میں آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ وسلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے جب کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے ساکن سے اس ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا عربی کے اندر تو اس کے لیے شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں اور یہ جب درمیانے کلام میں آتا ہے تو لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا سکتا حمزہ وسلی وسل کا مانتا ملانا تو یہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے

نیت نیت نیت میتھے می کہ لکھیں وہ سب مرتم چاہیے کہ لکھیں وہ سب چاہیے کہ لکھیں وہ سب مرتم آگے آگے آگے رو چھوڑ دو تم سب مت متالا منا منا کا سجا منا لا منا لالا منا لا منا منا چاہیے کہ ضرور ضرور جانے وہ ایک طرف چاہیے کہ ضرور ہاں ہاں محمد ہوتی ہے واحد محمد ساگر کی اچھا چاہیے کہ ضرور کہ ضرور لکھوں میں ایک مت اے لمون جمع مذکر حاضر عمر حاضر معروف حسیہ اے لمون جان لو تم سب مت جان لو تم کے ضرور بھی ضرور چاہیے کہ ضرور نہیں بلکہ اترک نامی چھوڑ دو تم سب عورتیں اترک نامی چھوڑ دو تم سب عورتیں لیس معان لیس معان چاہیے کہ ضرور بس ضرور سنیں وہ بولنا تسنیاں تسنیاں مذکر حال کا سیگا رہتے جائے تم سب مت میرے طرف کو مجھے کسی جیتے رہ جاؤ تم سب چاہیے کہ رہتے جاؤ تم سب مت لیتے طرف رہتے جاؤ چڑھے جاؤ تم لیتے طرف تم لوگ لکھو پتا کا وقت لکھے ہوگا تم لوگ لکھو امر کا سزا اور حاضر کا سزا ہوگا تم لوگ لکھو